حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو پھر بارش ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اکانوے